اب میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دوں گا شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب نور اللہ عمر قدم کے فرزند ارجمن جناب حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد الحمد للہ وحدہ نبی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکملت لکم دینکم و اطمم تو نعمتی و رضیۃ الکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور معزز حاضرین اور عزیز طلبہ جس وقت میں اسٹیج پہ پہنچا ہوں قراردادیں پیش ہو رہی تھیں اور میرے پہنچنے کے بعد جو خطاب یہاں پر ہوا ہے وہ مولانا عالم طارق صاحب کا ہے ان کے خطاب کے بعد ایک لطیفے کی بات آپ کو سناتا ہوں ایک صاحب تھے وہ نماز جب پڑھتے تھے تو چار رکتوں میں سے ایک رکت بڑی طویل پڑھتے تھے اور باقی رکعتیں بڑی تیز رفتاری سے پڑھتے تھے وہ قیام میں بھی کرعت نہیں کرتے تھے رکو سجدے میں تسبیحات بھی نہیں پڑھتے تھے ایسے تیز رفتاری سے سارے کام کر لیتے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک رکعت پوری اور باقی اتنی تیز رفتار کہنے لگا کہ پہلی رکعت میں میں کراعت بھی کر لیتا ہوں تسبیحات بھی پڑھ لیتا ہوں اور باقی رکعات میں قیام میں کہتا ہوں ایزن رکو میں بھی کہہ دیتا ہوں ایزن اس لیے مولانا عالم طارق صاحب کے خطاب کے بعد بھی میں کہہ دیتا ہوں ایزن جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ باتیں میری طرف سے بھی آپ شمار کر لیجئے اور اس کے بعد ایک بات کا اضافہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دشمنان دین کو سب سے زیادہ پاکستان کے قانون میں جو چیز کھٹکتی ہے وہ امتناع قادیانیت کے قوانین ہیں اور تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہے سب سے زیادہ کھٹکنے والی بات یہی ہے اور ان کے خلاف مہم دنیا میں جاری رہی ہے لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ صدارتی عہدے کو آئینی تحفظ حاصل ہے گورنر کے عہدے کو آئینی تحفظ حاصل ہے اس آئینی تحفظ سے فائدہ اٹھا کے اس کے خلاف مہم جاری کی گئی تو آج وہ جو صورتحال پیش آئی ہے سلمان تاثیر کے قتل کی اس میں ممتاز قادری کے خلاف مقدمہ قائم نہیں ہونا چاہیے بلکہ سوچ و بچار یہ ہونی چاہیے کہ جس وجہ سے ممتاز قادری اس نتیجے تک پہنچا ہے اور یہ ایمانی اقدام اس کو کرنا پڑا ہے وہ کیوں پہنچا ہے اور آئندہ کسی مسلمان کو اس کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے بس میں ان دو باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ آخر علی الحمد للہ رب العالمین